حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو بلا شبہ سہری کھانے میں برکت ہے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار ایک سو انچاس